حضرت نافع ابو غالب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں بسرہ میں مربت محلے کے گلی میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمیر کا جنازہ ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایک باریک سی اونی چادر اوڑے ہوئے اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار تھا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اس نے اپنے سر پر کپڑا رکھا ہوا تھا میں نے پوچھا یہ محترم بزرگ کون ہے لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں چنانچہ جب میت کو رکھا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ پڑھایا میں ان کے پیچھے تھا میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی آپ اس میت کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے اور چار تکبیریں کہیں آپ نے نماز میں طوالت کی نہ جلدی پھر بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے یہ ایک انصاری خاتون کا جنازہ ہے اور وہ اسے قریب لائے اور میت کے اوپر سبز رنگ کا پردہ تھا یعنی تابوت نما رکاوٹ جو عورت کی ناچ پر رکھی جاتی ہے تو اب اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے اور جنازہ پڑھایا جیسے کہ مرد کا پڑھایا تھا پھر آپ بیٹھ گئے تو بن زیاد نے پوچھا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جنازہ پڑھایا کرتے تھے جیسے کہ آپ نے پڑھایا ہے کہ چار تکبیریں کہتے اور مرد کے لیے اس کے سر کے سامنے اور عورت کے لیے اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں پھر اس نے پوچھا اے ابو حمزہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا کہ مشرقین نکلے اور ہم پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے دیکھا یعنی ہم پسپا ہو گئے اور ان مشرقین میں ایک آدمی تھا جو ہمیں کچلے جا رہا تھا اور اس نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا تھا بلاخر اللہ تعالیٰ نے انہیں پسپا کر دیا اور پھر ان لوگوں کو لایا گیا اور وہ اسلام پر بیعت کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا تھا مجھ پر یہ نظر ہے کہ اگر اللہ اس آدمی کو لے آیا جو آج ہمیں کچلتا رہا ہے تو میں بے ضرور اس کی گردن اڑاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور اس آدمی کو لے آیا گیا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور پھر آپ رکے رہے اور اسے بیعت نہیں لی تاکہ وہ صحابی اپنی نظر پوری کر لے راوی کہتا ہے اور وہ صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس شخص کو قتل کر دینے کا حکم ارشاد فرمائے جبکہ وہ اپنے طور پر اس کو قتل کر دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیبت میں تھا پس جب آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی کچھ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میری نظر کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا میں تو اسی لیے رکا رہا کہ تو اپنی نظر پوری کر لے اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو لائق نہیں کہ آنکھ سے اشارہ کرے ابو غالب کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے متعلق دریافت کیا جو وہ عورت کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ اس لیے ہوتا تھا کہ میت پر تابوت نہیں رکھا جاتا تھا تو امام عورت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ اس کے لیے قوم سے پردہ بن جائے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اس حدیث کی روشنی میں منسوخ ہے جس میں کہ قتل کی نظر پوری کر دینے کا بیان آیا ہے حالانکہ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے